ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص کئی جماعت کے لیے شفاعت کرے گا کوئی ایک قبیلے کے لیے شفاعت کرے گا کوئی ایک گروہ کے لیے شفاعت کرے گا اور کوئی ایک آدمی کے لیے شفاعت کرے گا یہاں تک کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چالیس یہ حدیث ضعیف ہے